یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا مجھے ان کا کچھ اجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک کام پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے تحنس کا مطلب ہے عبادت گزاری صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تیئیس